پھر جس کسی کو اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لوگو یہ میرا عمال نامہ پڑھو